اللہ حضر اللہ میرے بزرگ اور میں نے آپ کے سامنے دعائیں پڑھی اس میں میرے آقا و مولا سید الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرائط نبوت کا اللہ کا نبی اس دنیا میں آتا ہے اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کی پوری زندگی نمونہ ہوتی ہے اس کا ہر و فیل نمونہ ہوتا ہے جو بھی کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے اس کی زبان خود نہیں بولتی بلکہ بلکہ بلوائی جاتی تو ماں یم پہ نگا اس کا ہر عمل انسانیت کے لیے نمونہ ہوتا ہے قرآن خود کہتا ہے دقت میں رسم کی اس کو ملتا خوش ختم کرتا ہے نبی کی کا عمل نمونہ اس کا فون ہدایت اس کا ہر دکھ ہر پہلو انسانیت کے لیے خیر کا دیتے میں نبی الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جیسے پہلے انبیاء آتے تھے وہ ایک زمانے کے لیے آتے تھے ایک وقت کے لیے آتے تھے قوم کے لیے آتے تھے یا کئی قوموں کے لیے آتے تھے لیکن میرے آقا آپ کا صلاح سل تشریف لائح یہ آنے کے لیے آئے آپ کا آپ کا زمانہ نبوت اور دورہ نبوت اختتام کے لیے تھی آپ کی نبوت کچھ دور میں بھی تھی جبکہ آپ بذات ہی اس عالم میں صاحب تشریف فرما اور جس پردہ فرما لیا تو پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا دورہ نبوت ختم نہیں اور یہ دورہ نبوت قیامت تک بھی چلتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی چلتا رہے گا اب اندر آباد کا تمام زمانہ جو ہے یہ دورہ نبوت محمد اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سعید و برکات آپ کی خیروں اور برکتوں سے ہر دور معمول ہے شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ان سے لینے کی طاقت ہو اور اس فیض کو اپنانے کی قوت ہو اور وہ قوت حاصل ہوتی ہے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تباہ سے جو کمال اخلاق کے ساتھ ہو اور اللہ اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق وہ اتباع کیا جا رہا ہو اور زندگی میں اپنے ذاتی خواہشات کا عمل نہ ہو بلکہ اپنی خواہش جو ہے وہ پاک کی خواہش کے ساتھ ہو جیسے حادث کا مضمون ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چاہتے نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا تو میرے دوستوں عزیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی انسان کے لیے نمونہ ہدایت ہے اور یہ نمونہ ہدایت انسان کو بناتا اور بننے کی مختلف صورتیں ہوتی کچھ اللہ تبار کو سہارن انسان کو اعمال دیے جو ظاہر کے ساتھ متعلق ہے کچھ اعمال دیے جو باطن کے ساتھ متعلق ہے اور ظاہر والے اعمال دکھائی بھی دیتے ہیں کرتے بھی ہیں ہوتے بھی ہیں اور دنیا بھی اسے دیکھتی ہے کہ فلاں عمل ہو رہا ہے لیکن جیسے وہ کسی کا شعر ہے کہ ہے پھول پتیوں پر سب کی نظر نثار جڑ کی خبر نہیں ہے جس کی ہے سب بہار اصل چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہے انسان کا قلب ہے اور انسان کا اندر پاک وسلم نے شاید فرمایا اللہ ان نسل جس لمبا ان فوٹ فلا جذب کلو نہیں فخرت فخر جذب کلو اللہ دیکھو تمہارے جتوں کے اندر ایک لوٹفا گوشت کا لوٹفا اگر وہ صحیح ہو گیا تو تمام جسم صحیح ہو جائے گا اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام جسم بگڑ جائے گا اور سمجھ لو کہ وہ گوشت کا لوٹس جو ہے وہ دیکھ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے قریب اور ان کی دعوت اصل چیز جو ہوتی ہے وہ دل ہو اور دل کے نتیجے کے طور پر جس کو بھی سنوارا جاتا ہے اصل دل ہے اور دل کے بعد باقی جوابیں اور راہ ہیں دل سمرے گا تو جسم سمرے گا اور دل بگڑے گا تو جسم نہیں سمرے اور اگر دل نہ بنا ہوا اور جسم کے بھی انسان بنا لے اور متقی سے متقی شخص کی طرح ہو جائے مسجد نبی میں نبی انور قسم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو لیکن دل کے اندر ایمان کا نہ ہو تو وہ دین والا نہیں ہوگا تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ دل اصل اس بنا پر ہمارے عقابق کے بلکہ پوری دورہ نبوت سے لے کر اس وقت تک یہ نبی کے زمانے سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی کاملین پیدا ہوئے اور جتنے بھی علماء دین پیدا ہوئے اور جتنے بھی بزرگ اس دنیا میں آئے ان سب نے کوشش یہ کی کہ انسان کو بناتے ہوئے پہلے اس کے دل پر نظر کی جائے اور اس کے دل کو بنائے دل کیسے بنائے دیکھو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس میں ارشاد فرمایا ولدی با سب تم کی رسول ہم یتلو الہم آیا وہ اللہ کی ساتھ جس میں میں کہ آپ نے ایک نبی کو مبوش فرمایا نبی کیا کام کرتی یتلو علیہم آیات اور تم پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے کوئی ذکی اور تشکیہ کرتا ہے میں آگے چل کر تشکیل کرتا ہوں جو اللہ محمد کتاب اول ہے اور تعلیم دیتا ہے آپ کو کتاب کی اور سکتی کتاب قرآن پاک یعنی قرآن پاک کو صرف تلاوت ہی پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ تلاوت کتاب پاک کے پاس اس کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر جو علوم ہے اس کے اندر جو فوائد ہیں اس کے اندر اللہ سبار تعالیٰ نے جو کچھ رکھ دیا ہے جس کے بارے میں حبیب پاک فسلم نے فرمایا کہ پرانے کریم ایسی کتاب ہے لا فدی عجائب ہوں جس کے عجائبات ختم نہیں ہوئے آپ دیکھیں اس امت کے علوم کے اندر پرانے کریم کو جب کھولا گیا تو ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں کفاتی تھی اور ایک ایک تفصیل چھوٹی نہیں پتہ نہیں کتنی کتنی بڑی تفاصیر ہے وہ آتا ہے کتابوں والوں میں کتابوں میں آتا ہے کہ علامہ ابن جدید تبری نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک تفصیل لکھ دوں سات ہزار سطح پر تو انہوں نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی تصویر کون پڑے گا تو فرمایا کہ افسوس کہ ہمت ہو اچھا تیس ہزار سطح پر لکھ اب بھی ان کی جو تصویر تیس جلدوں میں شائع ہے اور ہر ایک باریک ٹائپ کے پانچ سو سفح چھ سو سطح تو اندازہ کیجیے کہ وہ تیس ہزار سفح ہوں یہ سب ہے تفصیل اس کے علاوہ جو کا تفاصر ہے مثال کے طور پر تقسیم لے لو رول مہانی لے لو ایک دوسری تفریح لے لو کتنی کتنی بڑی ہیں اور یہ سب کیا ہے کہ ایک قرآن کریم ہے اور اس کی تفسیر ہے اور اس کی تشریحات بیان کی جا رہی ہیں اور اس کے علوم نکل کے چلے آتے ہیں اور ختم نہیں ہوتے تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن دیا تو قرآن کے ساتھ اللہ تعالی نے اس امت کے اندر ایک دنوں کے اندر ایک نور کو رکھا علم کا نور ہدایت تو وہ ہدایت کا نور جو ہے وہ قرآن کریم کے معنی معنی کو اس کے مقاصد کو سمجھ دیتا ہے اور جب تک کہ نور ایمان نہ ہو تو ہزار کوشش کر لیجیے قرآن کی ہدایت مجھے تھک نہیں آتی قرآن کے مطالب قرآن کے مقاصد اس وقت تک نہیں کھلتے جب تک کے اندر نور ایمان سے جھلکتی اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کے سیکھنے سے پہلے ایمان کی ہدایت پر حاصل چلو مجھے کہتے ہیں نا کہ صحابہ کا ایک قول ہے کہ ہم نے پہلے تعلق ایمان ثم سال ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اور پھر قرآن ایمان کیا ایمان ہدایت کا وہ نور ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ندلت الامانت کی جد سے پوچھا ہدایت کی امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ کے اندر ایک ذرہ نور ہوتا ہے جو قلوب کے اندر اتر جاتا ہے اور یہ ذرہ نور ایمان کی وہ دولت ہے جسے کہ یوں کہ اگر ادنا سے ادنا امتی ہے ادنا سے ادنا مسلمان ہے جس کے پاس اور کوئی عمل نہ ہو صرف ایمان کا ایک ذرا ہو تو جہنم میں بھی یہ طاقت نہیں کہ اس اس ذرا ایمان کو ختم ذرا ایمان تو یہ ایمان کا نم اگر کسی کے اندر آ جاتا ہے تو یہ منگل ایمانی انسان کے تعلق کو خدا کی ساتھ کے ساتھ جب خدا کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر خدا کی بات خدا کا کلام سمجھ جب تک کہ آپ کتاب والے کو نہیں جانیں کتاب کو کہتے ایک واقعہ ہے یعنی کہاں کل جو لیکن پڑھا ہے کہ کہتے ہیں آتم اسم جب آتے تو حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو احمد ابن حنبل جو ہیں وہ ایسے شخص ہیں کہ شاہوں کے سامنے جھکے نہیں بہت اذیتیں اٹھائی اور یعنی دوبے کھائے اور لیکن شاہوں تک کی بات کو مانا کسی نے کہا کہ اے امام یہ کیا بات ہے آپ اتنے بڑے محدث ہیں اتنے بڑے عالم ہیں اور آج جب کے سامنے کیوں کھڑے ہو گیا آتا تو کھڑے ہو جاتے ارشاد فرمایا میں کتاب کو جانتا ہوں یہ کتاب والے میں کتاب کو جانتا ہوں یہ کتاب والے دیکھو احد اللہ کے درمیان اور عام ہم جیسے لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے وہ خدا کو جانتے ہیں ہم الفاظ کر سکتے ہم سارے کے پابند ہیں ان کے اندر وہ روشنی آ گئی ہے اس روشنی نے انہیں خدا کر رہا تھا کہ اس نمرے ایمان پیدا کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے عنایتوں میں فرمایا پاک جب صفات بیان فرمائیں اس میں ایک قسم کا فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کا تشکیہ بھی کرتے ہیں ان کے پاک بھی کرتے ہیں ایک بات اس سے پہلے کہہ دوں کہ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ وسلم صدائی سے نبوت آپ کی چھت میں کی برکت سے آپ کے خلفا کے ذریعے سے قیامت تک ساری و جاری رہنے گے اس حدیث میں بھی آتا اللہ تعالیٰ وطا تم امت تھی پر حال حقیقت حرط حکومت سارا کہ ایک طبقہ میری امت کا ایسا ہوگا جو قیامت تک قیامت تک حق پر قائم ہوگا اور اگر ان کو کوئی ضرورت پہنچانا چاہے گا ان کی مدد نہیں کرے گا تو ان کو نقصان نہیں پہنچے گا دین باقی رہے گا دین والوں کا ایک طبقہ باقی رہے گا ہزار دنیا چاہے کہ دین کی بات مٹ جائے دین نہ مٹے گا اور دین کا ایک طبقہ جو کہ ہدایت صحیح پر قائم ہوگا وہ قیامت کا ختم نہیں اور ہدایت جو ہوتی ہے ہدایت صرف الفاظ کا کا نام نہیں ہے ہدایت اعمال کا نام اور اعمال دل والے بھی اعمال اور جسم والے بھی دل والے جو ہیں دیکھو جیسے کہ ظاہر کی ٹھیکہ مرتب ہوتی ہے ہدایا شریف ہے ہدایا ہے اور بے شمار کتابیں ہیں مخصوص ایک کتاب چھوٹی سی لے دو بیس جلدوں میں اور کمال دیکھو اس امت کا کہ لکھانے والے نے کنویں سے ایک املا کروائی امام سرفر تھی قید کیا گیا تھا کنویں میں سے اور املا کروا بیس جلدوں میں اس امت کے بن بھی ہے نکالے اور ڈھنگ بھی ہے امت پیدا تو میں یہ اب کر رہا تھا کہ جیسے ظاہری احکام کی کتاب اسی طور پر باطنی احکام اور باطنی احکام بھی اللہ تعالی نے ان کی اصل یعنی ترتیب ان کا مرتب ہونا ہے یہ تو اللہ کے سینوں میں ہے اور ان کے دل جو ہیں وہ سکینہ ہے علوم اور ظاہر کے لحاظ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کسی چیز کو گم نہیں کر دیا کتابوں میں مرتب اور سب سے کئی کتابیں لکھی گئیں شروع میں کتاب اللہ اسی نے لکھی اسی طور پر اس کے بعد تھے بنیاد تو حضرت کیا نام ہے پیرانے کی سب چیزوں میں تعلیم آئی اس سے پہلے امام غزالی کی جو ہے فارسی میں اور کیا نام ہے عربی میں بخار ہے اس سے پہلے لے لو تو اور کئی کتابیں ہیں جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمت میں مرتب طور پر کو مرتب کرتا آج کے دور میں جو کردار کے طور پر ایسا کہا جاتا کہ یہ باتیں ڈھونڈ کے مارے نہیں تھے ابن قیم سے یہ اللہ تعالیٰ نے مدار کی لکھوا دی کتابوں کے بھی اندر آ گیا اور عملی طور پر بھی اور کیا قسط یہ تھا کہ دلوں کا نکھار ہو دلوں کا آخری دور میں آپ دیکھیں صرف حضرت خان رحمت اللہ علیہ کے تصور پر کتاب ہے انسان حیران ہوتا صرف مواعث ان کے لے لو تو چوبیس ہزار صفحات پر پہ مسودات کے علیحدہ مجموعے اور جو کتابیں ہیں مستقل وہ علیحدہ ہیں ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ الحدیث صاحب مرکز سے جو کام لیا نہ صرف یہ کہ شیخ الحدیث نام ہی شیخ الحدیث ہے حدیث کا جو کام لیا تو وہ لیا لیکن جیسے کہ ان کا خود ہی اشار و محفوظ ہے کہ کہا گیا کہ کوئی سے کام لیا جائے تو سلوک کے بارے میں اور اس کی دعوت کے لیے آخری عمر میں بیماری کی حالت میں ملک بن ملک اور علاقہ بہ علاقہ بس میں یوں کہوں کہ یوں کہ یہ برے آدموں کے دورے تاکہ وہ چیز جو کہ مٹی جا رہی سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی عدد سے میں اپنا ایک واقعہ سنا غالب صلاح طالف کی بات حضرت رائے پتی رحمت اللہ علیہ حضرت یہاں ہمارے ایک دوست تھے اللہ فرمائے حاجی ملائی انہیں ہمارے اکاگر کے ساتھ تعلق وہ لائے نہیں اپنے گھر پر رکھا ہوا رہتے تین دنوں میں یہ کیا کہتے ہیں جہانگی پورے کے علاقے تو ایک دن انہوں نے دعوت کر مجھے بھی بلا لیا گیا ہاتھ دیکھ میں نے کیا کھانا ہوا میں نے عرض کیا حضرت تھوڑا بہت کچھ پڑھا عمل کی توفیق نہیں عمل کی توفیق نہیں ہوتی کیسے عمل کی توفیق تو ان دنوں میں ہم بھی صاحب زیادہ تھے یعنی چھوٹی عمر اتنی بڑی نہیں تمہیں سے خطاب سبھایا صاحبزادے آج اللہ کی صحبت عمل والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ عمل کی توفیق عمل والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ تو عمل کی توفیق بات آئی گئی ہو اس کے بعد کاوا پھر مجھے خطاب صاحبزادے دیکھو تمام اور کاوا نہیں پیرا پیرا یہ صحبت کا پھر بات آگے پیچھے پھر پان آیا پان تو مجھے آواز آباد دیکھو میں پان نہیں کھاتا صحبت بت کی جاتا تو جیسے وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو خربوزہ دیکھ کر رنگ پکڑتا اور اللہ کی نگاہ میں کوئی ہوتا کچھ ہوتا وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ میں تو کچھ ہوتا ہے جس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھو میں پاس پاس مثال کے طور پر کہا کر مرغی کے انڈے ہوتے ہیں روزانہ کھاتے ہوں گے آپ وہ مرغی کے انڈے سب مولوی کے نیچے رکھے رہتے اکیس دن یا سترہ دن یا کتنے دن میں تو مولوی ان انڈوں پر تو بیٹھتی اور چھاتی تپش تپش دیتی اب اس کے دوران میں کوئی انڈا ادھر ادھر ہو جائے تو گندا ہو اور جو سب اس کی اس کی چھاتی کے نیچے رہ جائیں اکیس دن کے بعد انیس دن کے بعد جتنا بھی وقفہ ہوتا ہے وہ ایک دم اندر سے پھاڑتے ہیں اور شروع کرتے ہوئے بچے آ کر اندانہ سننا شروع کر دیتے تو اگر اللہ نے مرغی کی چھاتی میں اندروں میں جان ڈالنے کی طاقت رکھی ہے تو ان اللہ کے بندوں میں جن کے سینے کے اندر الہی کرنٹ ہے جن کے اندر خدا بند قدوس کا کہ وہ صرف کام کر رہی ہے جسے صرف پہ ہدایت جنہیں اللہ تعالی نے مقصد بنایا اپنی ہدایت اگر وہ اللہ کے بندے اپنی اپنے اس اندر کی لائٹ کو کسی ڈال اسے دے تو کیا باقی ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا کہ پہلے ساتھی ہے میں خاص دل ہری پے دل وہ چاہیے جو کہ کچھ لے سکے ضبط کے مطابق ملتا ہے مجھے اگر کوئی چاہے کہ اتنا برابر مل جائے تو حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ والے وہ قصہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت کے کوئی مہمان تھے تو حضرت نے کھانا منگایا تو بٹیادہ کھانا لے آیا تو بہت اچھا لایا تو بہت خوش ہو گئے تو پوچھو اسے بلایا تو کہا مانگ کیا کہنے لگا کہ مجھے اپنے جیسا مجھے اپنے جیسا کرتے حضرت نے کہا یہ کہ نہیں میں تو یہی کیا کہتے ہیں حضرت میں تین دن اپنے پاس رکھا چھل تک بدل اور وہ لیکن اس کے بعد طاقت نہیں تھی دل پھٹ گیا چلتا ہمارے حضرت خانے رحمۃ اللہ علیہ کے میں حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں دیکھا تو نہیں لیکن ہمارے حضرت سید سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کہ چار دھار عمل ہر چیز میں اپنے شیخ کا نمونہ ہو گئے تھے یہاں کے آخری وقت میں چہرہ بھی شیخ کا چہرہ اس لیے سب سے جواب بڑا مستند کون چہرہ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ میرے دوستوں کو جس ہیں کسی نے کہا نا کہ لیے بیٹھے جدے بازے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں اس اس دو خطوں میں بڑا ایک خطنا یہ ہے کہ آج اللہ کی اول قدر نہیں اور دوسری بات یہ کہ ان کے سے استفادے کا دور و شوق باقی تھی کہ ان سے بھی کچھ حاصل کیا جا سکے تعلیم کے بارے میں تو انسان پھر بھی کسی عالم کے پاس چلا جاتا کتاب پڑھ لیتا کتابیں بہت ختم کر لیتا لیکن مرون ارباہ جو جو کتاب کو بھی تمہارے اندر اتار وہ چیز انسان نہیں ہے میرے دوستوں زندگی زندگی آنی جانی اور جانے سے پہلے ایک چیز دینی ہے اور وہ چیز کیا ہے ساتھ جائے گی اور وہ ایمان جائے گا اور ایمان کا محل جو ہے وہ دل ہے ایمان کا محل جو ہے وہ دل ہے دل بن گیا تو انسان بن گیا اور دل نہ بنا تو تو یہ دل جیسے میں نے پہلے ارد کیا پڑھنے سے نیری پڑھنے سے نہیں پڑھنے کی میں مخالفت نہیں کرتے کتابیں بھی ضروری ان کا پڑھنا بھی ضروری علم بھی ضروری علماء بھی ضروری لیکن علماء کے اندر ایک وہ عالم جو کہ علم پر عمل کرنے والا ہے دیکھو نبی علیہ وسلم کے والد کہتے نا حدیث میں آتا ہے کہ علماء الرحت اللہ علماء جو ہیں عالم جو ہیں یہ وارث ہیں نبی تو وارث جو ہوتا ہے باپ کی میراث کا وارث صرف اس کی ایک تیس منٹ تو نہیں ہوگا باپ جتنی پوری میراث چھوڑ کر جائے گا اس کے ہر ہر شعبے میں وہ جو ہے بارش تو نبی انور سکھوں کے فرائض نقل بچوں تلاوت کی یہ بھی ضروری یہ یعنی تشکیہ کرنا بات کرنا یہ بھی ضروری تعلیم کتاب و حکمت یہ بھی ضروری یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میرا نبوت تو میراث نبوت کا اگر ایک حصہ چھوڑ پہ ہو تو گویا تم صحیح وارث نہیں وارثان کامل وہی ہیں جو نبی کی جملہ میراث کے اور ان کے شرائط نبوت کی کہ ہر حصے اور جز کے فارش اور یوں کہا جاتا ہے اور صحیح ہے اور حق کہ اس امت میں ہدایت کا کام انہی لوگوں سے عام اور تام ہوا جو کہ نبی احمد کے علوم شاعری اور باتمی کے جانے جو صرف ظاہری علوم پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اندر ان کے قلوب جو تھے وہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے انوار سے روشن بہرحال میں تک کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے دوستوں زندگی ہے اور تھوڑی آج بیٹھے کر بتاؤں میں چھوٹے کا پڑھ رہا نہ بڑے کا پڑھ رہا عمر بتائی نہیں گئی اور اس نے بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں جس میں ایک بڑی حکمت کی ہے کہ انسان پر اگر یہ کھول دیا جاتا کہ موت فلاں تاریخ کو آئے گی اگر لمبی عمر ہے تو پہلے تو رف میں گزار اگر چھوٹی عمر ہے تو وہیں سے اس کا حالت بگڑ جائے جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور بہت موٹا ہو گیا موٹا اتنا ہوا کہ اس کے لیے یعنی حکیموں کے نزدیک اس کی زندگی کو خطرہ پیدا ہو گیا بھائی یہ کو کیسے زندہ رہے اب حکیم آتے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جو علاج بتاتے ہیں تو اس علاج پر جو کم ہونے کا علاج ہے کوئی بتا نہیں سکتا بادشاہ سلامت کیسے خوراک کو کم کر کیسے کھانا پینا کم ایک اچھا حکیم جیسے کہ مصنوعی میں کنیتک کے قصے میں مولانا مولانا نے لکھا ایسا حکیم آ گیا جو کہ صحیح حکیم تھا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہوں تنہائی نے لیا اسے خوش سے کہا کہ جان کی امان ہوں تو میں آپ کا مرض سمجھ گیا ہوں اور بالکل آسان علاج ہے چالیس دن میں بھی ہو سکتا ہے لیکن میں تنہائی میں بتانا چاہوں گا اور پھر یہ کہ آپ میری جان بخشی کریں گے مجھے اس کی سزا دیں گے اس نے کہا جان بخشی بھی ہے جو چاہتا ہے کہ بتا اس نے آہستگی سن کے کان میں کہا کہ میرے علم کے مطابق میرا پختہ یقین ہے کہ چالیسویں دن آپ کی موت پہنچے چالیسویں دن آپ کی موت واقع ہو جائے گی آپ مر پیسے پیسوں پٹایا پھر کہا کہ چلو دیکھتا ہوں کیا دن لیکن وہ اندر جو لگ گیا نا گھر کا کہ اب جا رہا ہوں کہ تب جا رہا ہوں اس نے گوشت کو ایسے پگھلانا شروع کر دیا جیسے موم آگ پر پگھل ابھی چالیس دن پورے ہوئے نہیں تھے کہ میں اپنی خطا پر آپ چالیس سنتے دن وہ تو یہ مرا نہیں تو چالیس دن کے شروع سویر آواز آدمی بھجوایا تو ظالم کو پلا کرنا اس نے کہا حضرت میں نے باپ سے جان کی پہلے ایمان چاہی اور تو علاج مجھے کوئی معلوم نہیں یہ علاج تھا کہ آپ کو غم لگ جائے اگر غم لگ جائے تو آپ کا یہ جو مٹاتا ہے ختم کر دے گا آپ کو کوئی کام نہیں تو اللہ نے آپ کو دبلا اسی کو جس بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو غم یا تو غم دنیا ہے اور یہ غم دنیا جو ہے اب ایسی چیز کے لیے غم کھانا جو کہ رہنے والی نہیں آج چھٹی کہ کل چھٹی اور فائدہ بھی اس کا کیا ماں اکلا ماں لبسا آ جو کھایا وہ فنا ہو گیا جو پہنا وہ پھٹ پھٹ آ گیا ختم ہو گیا پرانا ہو گیا یہ تو ایسی دنیا ہے کہ تمام چیزیں ہیں جیسے کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ بہلول دانا جو تھا بادشاہ کے محل میں چلا گیا خلیفہ کے اور کبھی ایک چیز کو جا کر دیکھتا ہے کبھی ادھر کو دیکھتا ہے کبھی ایک جگہ جا کر کسی نے پکڑا بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ دیوانہ آ گیا کبھی تو اس نے پوچھا کہ کیا کر کہتا کہ آیا ہوں رہنے رہنے کے لیے آیا تو اس نے کیسے رہنے کے لیے تو بادشاہ کا محل ہے کون کہتے تو دیوانہ ہو گیا کیا سی باتیں کرتا سدایا میں نے سدایا کہ اس مال میں پہلے کون تھا میرا باپ تو اس سے پہلے کون تھا تو میرا دادا تو وہ کہاں ہے تو تو تو گئے چلے گئے تو بھی چلا گیا سرایا ایک آتا ہے کل دوسرا تو دنیا تو آتی جاتی دنیا مولانا اللہ علیہ کے ایک پھٹ کھلا یعنی ایک پھٹ کھلا تو دوسرا بند آنے جانے حیات دو روزہ کا کیا ہے سفر کا بھی کیا ہے جیسے تیسے سفر کا جیسے بھی ہوتی ہے گزر اصل ہم کس چیز کا ہے آخر وہاں کیا پیش ہے خدا کو کیا منہ دکھائیں گے حضور پاک وسلم کو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حالت میں ملا تھا بس اگر آخرت کا غم پیدا ہو جائے تو یہاں کے سب غم مٹ جائیں اور آخرت ہم اس کے لیے بزرگ جتنے ہیں بس اتنی بات کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت شیخ نور اللہ مرکز سے تھا دلی ڈسٹرکٹ لائے ہوئے تفریح لیا تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت بتائیے یا طریقہ بتائیے فرمایا پیار ہے مجھے تو دو چیزوں سے ملا فکر آخرت اور دروش کی فکر آخرت اور دروش کی فکر آخرت سے یہ میں آپ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں فکر آخرت سے اعمال کے سنوارنے کی فکر پیدا ہوتی اور ضرور شریف سے میں کہا کروں کہ اگر کوئی شخص ضرور شریف پڑھے اور کہے ان شاء اللہ کی رحمت نادل ہوئی ہے تو حانص نہیں ہوتا نا کہ جو ضرور ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ صدر پہ نازل فرنا ضرور پڑھو رحمت اللہ کی نادل ہو تو جو کسرت سے ضرور پڑھے گا اس کسرت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نادل ہو تو اس لیے کسرت ضرور جیسے کہ کہنے والے نے کہا کہ دلوں دلوں کی صفائی چاہتے ہو تو درود کو کسرت سے پڑھو یہ یہ یہ ایسی دوائی ہے جو دلوں کو صاف کر دے نام تو دلہارا دوا محمد صلی اللہ وسلم کا نام جو ہے وہ دلوں کی شفا ہے ضرور کی کثرت انسان کو بنا دے جیسے ایک شادی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے اشغال میں اپنے اولاد میں کتنا حصہ رکھا آپ نے فرمایا ایک تہائی آپ نے فرمایا زیادہ کر سکتا ہو دو تہائی کہ پھر سب کا سب کا ضرور میں اللہ کا تو ذکر ہے یا نہیں سر اللہ ہی کا نام ہے حضور پاک تم کی آ جاتی عظاہمت بھی متوجہ ہو جاتی تو ضرورت کی کثرت جو ہے انسان کو بنانے والی تو جس قدر ہو سکے اللہ ہمیں تو ٹھیک کہ ضرور صحیح کی ہمارے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ضرور کی عقل تعداد جو کر سکتی ہے وہ تین سو کم از کم تین سو مرتبہ دن میں درود پڑھنا یہ اصل تعداد کر سکتے یعنی کوئی کہنا میں اگر کر سکوں سے درود پڑھتا ہوں تو کم از کم اتنا چاہیے کہ تین سو دفعہ دن میں اللہ ہمیں بھی تو سیکھا تو بہرحال ادھر ادھر کی کہہ رہا ہوں خدا کرے کوئی کام کی بات بھی ہو جائے تو حاصل ساری بات ہے یہ کہ انسان اس دنیا میں آیا اور جانے کے لیے آیا اس دنیا میں آیا اور جانے کے لیے آیا اور جانے سے پہلے اس نے وہاں کا سرمایا تھا جی نے کہا نا کہ بابا تم نے جانا تو یوں بھی ہے یوں بھی ایسی حالت میں گزار کہ ہر منزل سے تیرا خیر مقدم کہ عمر بابا جانا تو تم نے ایسا بھی جائے گی ویسے بھی لیکن وہاں ہر قدم پر تیرا خیر وہ آج ہی میں گھر میں آج ہی کل بات کر رہا تھا کہ ایک کہا نبی انور نے شاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو روز زیادہ اور کم کو کم ایک صحابی بھی نے سنا تو قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھوں گا ہنسوں گا لوگوں کے لوگوں کی آنکھوں نے ان کے چہرے پر پھر ہنسی کو نہیں دیکھا اور پھر اس کے حضرت عثمان کا زمانہ آیا اس میں ان کی موت اب موت کے بعد انہیں تختے پر ڈالا گیا نہلانے کے لیے اب نہلاتے ہوئے ایک دم کھلا کر کیا کیا زندہ ہو گیا کیا تھوڑی دیر بعد موت تو ایک صحابی جو کچھ مجلس میں مختلف بیٹھے ہوئے جس میں کہ یہ بات ہوئی انہوں نے کہا اللہ کے بندے قسم اللہ نے سچ کر دکھائی اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں اور بادشاہ مضکور پا دو اکسما بندہ ہے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پریشان حال پریشان با کسی گھر پر جائیں تو دروازہ نہ کھولنے کے لیے کون آتا دو اقسم اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ کی قسم کر تو اللہ نے اپنے بندے کے قسم کو پورا کر دیا اس نے اپنا ٹھکانا جنت میں دیکھ لیا گیا تو اب یہ کہ اگر انسان کچھ ہو جائے تو اپنے ٹھکانے کو دکھے ہمارے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے واقعات میں اپنے شداد میں لکھا ان کا سوانے لکھنے والے ہیں اور آخری موت کے وقت حافظ بھی تھے جنگ میں بھی نوعیت یہ ہوتی تھی کہ صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ دوسرے ہاتھ میں ڈھال نہیں لیتے تھے دونوں ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور بس کی طرح بخار بخار اور جب تھک جاتے شداد ان کے ساتھ ہوتے تھے ان سے کہتے کہ پڑھ کوئی پرانا ہے اب جب ان شاء اللہ نے وہ کام لے لیا ساریہ وغیرہ یہ یہ جو تھے اس والے کیا کہتے ہیں سلیبی سلیبیوں کو شکست دے دی اور وہ ان کو نکال باہر کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ دماغ بخار پٹ تو بخار کی حالت میں جب آخری وقت آیا تو انہیں سے کہا کہ قرآن پڑھ قرآن پڑھتے تھے بے ہوشی میں دے کر تو انہوں نے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے دو تین مقام پر کہا ایک کہتے ہیں کہ جس وقت سورہ حشر کی آخری آیا تک پہنچا تو ایک دفعہ آنکھیں کھولی اور پھر بند پھر پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک جس وقت میں اس مقام پر پہنچاج حل نفسل مدم اس دہی علاقے وادی فصلی فی وادی فصلی تو یہاں آنکھیں کھولی دی اور پھر آ کے ہمیں چلے نشان مرد مومن بات گویا نشان مرد مومن بات گویا کہ مرد آیا تبسم پر لگے موت آئے تو ہنس گیا کیونکہ فکر نے کہا کہ یادداری کہ بوقت کے سادن ہے تو ہمارا خندہ بلند پرتو گیریاں یاد ہے تجھے وہ وقت کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا تو سب ہنس کہ وہ دیکھو کھانا کیا کھانا بیٹا پیدا خوشیاں ہو رہی ہیں بلو کے چل رہے ہیں اور رو رہا تو رو چنا زی کہ مرد بنے تو ہم اکیلیاں بومن دوستو ایسی زندگی گزار کہ مرتے ہوئے سب رو رہے ہوں اور تو ہنستا ہوا تھا بس تم بس حضرت ہمارے علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اس کی ذات دیکھا اس کی تو ہنس رہے ہیں تو ہنوا رہے ہیں کہ جیسے کوئی دلاتے کی وقت کرتا ہے کہ میرے جانے کا وقت آ کے آپ کے جانے تو مومن کے لیے تو موت جو الموت جب تم یوسل الحجیب یوسل الحجیب دوست کو دوست سے ملا اور دیکھو جو طلبہ طلبا ہوتے نا امتحانوں کے دینے والے اور جو اچھے جنہیں خوب کام کیا ہوتا ہے ہوتے ہیں امتحان آئے گا سب نمبر دیں گے یہ ہوگا تو میں بھی کہہ رہا کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا وہ جان چھپاتے تھے کیا ہوگا کیا تو اصل میں تیاری ہے موت اور زندگی جو ہے اسی تیاری کے لیے دی موت ایک زندگی کا وقت تھا یعنی, یعنی آگے بڑھیں گے تم زندگی تو وہیں کی ہے جو شروع ہوگی تو ختم نہیں ہوگی ادھر چین والی آرام کیا آخرت کی زندگی زندگی کیا کھیل ہے آواز آخرت ہی کی زندگی جو ہے وہ زندگی دنیا کی زندگی جو ہے تو آتی جاتی چیز ہے ابھی آئے ابھی چل پہلا پہلا قدم ہے بچے ہیں بس ہنسنے کھیلنے کودنے کھیل کود میں بدل گیا جوانی آئی تو بس جوانے کے قرآن قدیم نے تینوں کا اشارہ کیا ہے سورہ حدیث انم حیات دنیا تمہیں لاگوں والا باب ہے کھیل کود ہے